اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے